بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ پانچ سو ترانوے محبوب نعمت اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے کا بہترین طریقہ دو رکعت نماز اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا آسان ذریعہ دو رکعت نماز اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات پورا کرا پوری کرانے کا مؤثر راستہ دو رکعت نماز اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف کرانے کا شاندار نسخہ دو رکعت نماز اللہ تعالیٰ کی جنت کو پانے کا مضبوط وسیلہ دو رکعت نماز بھائیوں اور بہنوں دو رکعت نماز بڑی طاقت ہے دو رکعت نماز بڑی دولت ہے دو رکعت نماز عظیم نعمت ہے کاش مجھے اور آپ کو دو رکعت نماز کا ذوق نصیب ہو جائے تب ہر کام آسان ہر منزل آسان کاش مجھے اور آپ کو دو رکعت نماز کی حقیقت معلوم ہو جائے اور اس بارے میں ہمارے اندر جو شیطانی سستی ہے وہ دور ہو جائے تو پھر انشاءاللہ دنیا بھی آسان آخرت بھی آسان کئی ہفتوں سے کوشش تھی کہ اس موضوع پر لکھا جائے مگر کوئی نہ کوئی عذر آڑے آ جاتا سجدے کے دشمن شیطان کو دو رکعت نماز سے بہت تکلیف پہنچتی ہے کیونکہ دو رکعت نماز میں چار سجدے ہوتے ہیں اور یہ سجدے انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں جی ہاں اتنا قریب کہ وہاں تک شیطان کی پہنچ نہیں ہوتی اس لیے شیطان ہمیشہ انسان کو دو رکعت سے دور رکھنے کی محنت میں لگا رہتا ہے وہ انسان کی کمر میں تالے لگاتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جس انسان کو دو رکعت کا ذوق نصیب ہو جائے وہ کامیابی کی بڑی بڑی منزلیں پا لیتا ہے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس موضوع پر لکھنا شروع کر دیا ہے اللہ کرے ٹھیک ٹھاک لکھا جائے مجھے بھی خوب فائدہ ہو اور آپ سب کو بھی پورا فائدہ ملے بسم اللہ ہی مجرحہ و ان ربی الغفور الرحیم پہلے ایک تحفہ دو رکعت کے موضوع پر بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک شاندار تحفہ قبول فرمائیں کئی لوگ اس میں اعظم کی تلاش میں رہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ نام جس کے ذریعے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے اس میں اعظم کے بارے میں طرح طرح کے اقوال ہیں اور طرح طرح کے ذوق سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر نام ہی اس میں اعظم ہے بس دل کے ایمان دل کے اخلاص اور دل کی محبت کو ساتھ ملانا ضروری ہوتا ہے اور اس میں بھی شک نہیں کہ بعض کلمات بعض اسماء اور بعض دعاؤں میں بڑی زوردار تاثیر ہوتی ہے اور یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز کے جو فضائل ارشاد فرمائے ہیں اور جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز کا ذوق اپنی امت میں ابھارا ہے اور جس طرح سے حضرات صحابہ کرام میں حضرات صحابہ کرام نے دو رکعت کے فوائد حاصل فرمائے ہیں اسے دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا خالص رضا کے لیے دو رکعت نماز ادا کرنا بھی اس میں اعظم کی تاثیر رکھتا ہے بہرحال اس میں اعظم کی بحث بہت طویل اور بہت لذیذ ہے اگر اس بحث کی کچھ تفصیل دیکھنی ہو تو بندہ کی کتاب لطف اللطیف میں ملاحظہ فرما لیں آج جو تحفہ پیش کرنا ہے وہ چار دعائیں ہیں جو بہت آسان بھی ہیں اور پرکیف بھی اور ان کے بارے میں کئی مفسرین اور اہل علم نے فرمایا ہے کہ یہ دعائیں اس میں اعظم کی تاثیر رکھتی ہیں ان چاروں دعاؤں کو یاد کر لیجئے یا اپنے پاس لکھ کر رکھ لیجئے اور جب بھی کوئی جائز حاجت ہو تو ان دعاؤں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے وہ حاجت مانگ لیجیے اور ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے آج تو چونکہ دو رکعت کا موضوع چل رہا ہے تو ان چاروں دعاؤں کو پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ سے دو رکعت کا سوال کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دو رکعت کا ذوق عطا فرما دے ہمیں دو رکعت کی قدر و قیمت سمجھا دے ہمیں دو رکعت کی یہ طاقت نعمت اور قوت مستقل نصیب فرما دے وہ چار دعائیں یہ ہیں نمبر ایک یا الہنا و الہ کل شعین الہ واحد اللہ الہ اللہ انتا اے ہمارے الہ اور ہر چیز کے الہ ایک ہی الہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں بعض اعلی تفسیر نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام کے وزیر حضرت آصف بن بنخیہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ کلمات تھے اور انہی کے ذریعے انہوں نے بلقیس کا تخت پلک جھپکتے اٹھوا لیا تھا واللہ عالم بالصواب نمبر دو اللہ اللہ اللہ اللہ الا اللہ رب العرش العظیم اللہ اللہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ عظیم عرش کا رب ہے یہ دعا اہل بیت کی معروف شخصیت حضرت زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے نمبر تین اللہم انی اسألوک بی انکا کا ملکن و انطالا کل شیئن قدیر ان وََ ماتا امن عمری یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں بے شک آپ بادشاہ ہیں اور آپ ہر چیز پر قادر ہیں اور جو کام آپ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے یہ دعا سعید الطابعین حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے نمبر چار یا بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام اے آسمان و زمین کے موجد اے جلال و اکرام والے یہ دعا حضرت سری سختی رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے دو رکعات پر غور فرمائیں دو رکعات پر کبھی غور فرمائیں کہ اس میں کتنے بڑے بڑے خزانے چھپے ہیں چار سجدے سبحان اللہ دو رکوع سبحان اللہ دو قیام سبحان اللہ دو بار سورہ فاتحہ سبحان اللہ دو بار قرآن مجید کی تلاوت سبحان اللہ ایک تشہد ایک درود شریف پانچ سلام تکبیر تحریمہ اللہ اکبر سے لے کر آخر تک بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر کئی بار تسبیح کئی بار تحمید ثنا آخر کی دعا اور التحیات کے والیانہ کلمات التحیات للہ وسلمات و طیبات یا اللہ میرا سب کچھ آپ کا ہے قولی عبادات بھی آپ آپ کے لیے فعلی عبادت بھی آپ کے لیے مالی عبادت بھی آپ کے لیے انسان اگر دو رکعت نماز پر اللہ اکبر سے سلام تک باریکی سے غور کرے تو پھر وہ ان دو رکعتوں کا اس طرح دیوانہ عاشق ہو جائے جس طرح حضرات صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف تھے ان دو رکعتوں سے پہلے طہارت ہے محبوب کے لیے شاندار تیاری پاکی ہی پاکی مسواک سے لے کر خلال تک سبحان اللہ سوچ کر وج تاری ہو جاتا ہے کون اپنے محبوب کے لیے اس طرح تیاری کرتا ہوگا دل بھی پاک آزا بھی پاک اور پھر رخ بھی سیدھا یعنی موٹر وے پر آ گئے قبلہ رخ ہو کر سیدھی طرف پہنچ گئے اور پھر اللہ اکبر کا نعرہ اور پرواز شروع اڑتے جا رہے ہیں اڑتے جا رہے اور بالآخر سجدے میں گرے اور عرش کے نیچے جا پہنچے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو رکعت کی بلندیاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر کے دوران وہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی چاپ سنی واپس تشریف لا کر پوچھا کہ کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ اتنی اونچی پرواز ہے عرض کیا ہر وضو کے بعد دو رکعت اللہ اللہ اللہ ہم مسلمان صرف اسی ایک سچی پکی روایت پر غور کریں تو دو رکعت کی بلندی کو سمجھ لیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے وہ تو سعادتوں کے بادشاہ تھے جب بھی ان کے بارے میں سوچتا ہوں بہت دور تک گمسم ہو جاتا ہوں کون سی سعادت تھی جو بلال کے قدموں میں نہ تھی کون سا عمل تھا جو بلال جی کے نام اعمال میں نہ تھا غور کریں تو حیران رہ جائیں مگر وہ فرماتے ہیں کہ جنت میں اتنے اونچے اور پیشگی مقام کا سبب دو رکعت ہے ہاں بے شک دو رکعت میں جو بندگی ہے جو آجی ہے جو محبت ہے جو وفاداری ہے اسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اولیاء اور اہل کشف کے امام ہی سمجھ سکتے ہیں دو رکعت میں جو طاقت ہے اسے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جیسے روشن خیال اور صاحب علم جریل القدر خادم رسول ہی سمجھ سکتے ہیں یا اللہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ پر آپ نے جو فضل عظیم فرمایا اس کے صدقے مجھے بھی دو رکعت کا ذوق عطا فرما دیجیے دو رکعت کی طاقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان وضو کرے اور وضو اچھی طرح کرے پھر کھڑے ہو کر دو رکعت نماز ادا کرے ان دو رکعتوں میں اپنا دل متوجہ رکھے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کے ساتھ ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے دوسری روایت میں وضو کا طریقہ سکھا کر ارشاد فرمایا جو میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر دو رکعت نماز ادا کرے اور اس میں دوسرے خیالات دل میں نہ لائے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں ان دو روایت پر غور فرمائیں یہ دو رکعت نفل کا مقام ہے اور دو رکعت نفل کی عظیم الشان قیمت جنت کا واجب ہونا اور گناہوں کا معاف ہونا یہ دو بہت بھاری نعمتیں ہیں معلوم ہوا کہ دو رکعت نماز بہت طاقتور عمل ہے جب یہ انسان کو جنت تک پہنچا سکتا ہے تو پھر باقی حاجات تو بہت چھوٹی اور بہت قریب کی ہیں اسی لیے حضرات صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف دو رکعت نماز کی طرف یوں لپکتے تھے جس طرح خار بچہ بھوک کے وقت دودھ کی طرف لپکتا ہے مسجد میں داخل ہوئے تو دو رکعت وضو کیا تو دو رکعت کسی کے ہاں مہمان بنے تو دو رکعت راہ چلتے مسجد نظر آ گئی تو سفر روک کر دو رکعت جہاد پر جانے لگے تو دو رکعت واپس لوٹ کر گھر آئے تو گھر جانے سے پہلے دو رکعت کوئی معاملہ پیش آیا تو دو رکعت موسم کے تیور بگڑے تو دو رکعت چاند و سورج پر گرہن آیا تو دو رکعت کوئی خوشی ملی تو دو رکعت کوئی صدمہ پہنچا تو دو رکعت کوئی نعمت آئی تو دو رکعت کوئی مصیبت آئی تو دو رکعت کوئی حاجت آئی تو دو رکعت کوئی تردد آیا تو دو رکعت دراصل یہ حضرات اللہ تعالیٰ کی محبت اور یاری میں ڈوبے ہوئے تھے اور دو رکعت نماز ان کی ان کے یار سے ملاقات اور بات چیت کراتی تھی اس لیے وہ دو رکعت کے عاشق بن چکے تھے یا اللہ ہمیں بھی اس سچی اور پاکیزہ یاری کا ایک مقبول قطرہ نصیب فرما دو رکعت کے انوارات چند ہفتے پہلے جب میں نے دو رکعت نماز پر کالم لکھنے کا ارادہ کیا تو اس وقت سرسری طور پر دو رکعت کے فضائل پر ایک نظر ڈالی تھی اس سرسری مطالعہ کے اشارات ایک کاغذ پر لکھ لیے تھے آج اگر وہی اشارات ہی لکھ دوں تو مزید کئی صفحات کا مواد بن جائے گا جبکہ مقصد تفصیل نہیں بلکہ صرف مسلمانوں کو اس موضوع کی طرف متوجہ کرنا ہے چند اشارات ملاحظہ فرمائیں فجر کی دو رکعت سنتوں پر کئی احادیث و روایات موجود ہیں تحجد کی دو رکعت نماز پر والحانہ فضائل موجود ہیں فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر ذکر اذکار میں لگے رہنے اور اشراق کے وقت دو رکعت ادا کرنے پر ایک حج اور ایک عمرے کے اجر کا وعدہ مذکور ہے اور فرمایا کہ تامہ تامہ تامہ یعنی مکمل حج اور مکمل عمرے کا اجر لکھا جاتا ہے مسلمان سے کوئی گناہ ہو جائے تو فرمایا کہ دو رکعت نماز ادا کرے معافی مانگے تو مغفرت کا وعدہ ہے مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے یا اس کے بندوں سے کوئی حاجت پیش آ جائے تو فرمایا کہ دو رکعت نماز ادا کرے اور پھر دعا بھی سکھا دی گئی استخارہ کی دو رکعت تو ایک بڑی اور جامع نعمت ہے رنگ و نور کے کئی مضامین میں آپ استخارہ کی فضیلت اور مقام پڑھ چکے ہیں ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں مرافقت کی دعا کی درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ساتھ یہ فرمایا کہ زیادہ سجدوں کے ذریعے میری دعا کو طاقتور بناتے رہنا